وَكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وجاءت في هذه الحق وموحق وموعدة وذكرى للمؤمنين محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اس سورہ حوث کی آخری آیات میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انبیاء رہی مسلاط اسلام کے واقعات ان کے قصے اور گزری ہوئی گزرے ہوئے نیک لوگ اور برے لوگوں کی جو داستانیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تین مقاصد اور تین فوائد بیان کیے ہیں آپ سورت البقرا ہی نہیں سورت الفاتحہ ہی میں دیکھیں نیک اور برے دونوں لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیا ہے شراط الدین علیہم غیر ولا علیہ تو ان اپنے محبوب بندوں کا اللہ نے تذکرہ کیا جن پر اللہ نے اپنا انعام اور فضل و کرم کیا ہے پھر غیر المحبوب والین میں اللہ تعالیٰ نے ان دو قوموں کو تذکرہ کیا جن کی بدبختی اور برائی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اور اپنی لانت ان پر بھیج دی ہے پھر سورت البقرہ کو آپ دیکھیں چند ہی رکو کے بعد یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت بڑی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اس طرح سے پورے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے صالحین اور اولیاء کی داستانیں بیان کی گئی فساق اور فجار اور انبیاء کے جھٹلانے اور انبیاء کے مخالفت کرنے والوں کا انجام بد بھی بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمان اے لوگوں ہم نے یہ داستانیں اور یہ واقعات جو بیان کیے ہیں ہمارا تین مقصد ہے نمبر ایک رب العالمین نے فرمایا مانو سب دے تو بھی فو آپ کے دلوں کو اس کے ذریعے اللہ مضبوط کر دے ثابت قدم رکھے اس دین کی راہ میں کتاب و سنت اور توحید اور اتباع رسول کے دعوت میں اور اس راہ کے اختیار کرنے میں کتنی بھی تم کو مشکلات آئیں کتنی بھی پریشانیاں جھیلنی پڑیں کتنی بھی مخالفتیں آپ کی کی جائیں ان واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیتے ہیں کیوں حضرت نوح علیہ سنات اسلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو آپ دیکھیں جھٹنانے والے اور گالیاں دینے والے انبیاء اللہ کی مخالفت نافرمانی کرنے والوں کا اللہ نے برا انجام کیا اور صبر کرنے والے دین پر ڈٹے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کیا میرے بھائیوں اس کے ذریعے انسان حق کی راہ پر قائم رہنے میں مدد پاتا ہے اور اس سے دل میں مضبوطی آتی ہے سی قدمی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کامیابی توحید اور سنت والوں کی کرتا ہے نمبر دو اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرا مقصد یہ ہے وجہ دل حق آپ کے سامنے اب سچے واقعات انبیاء کے آ گئے حق اور باطل میں تمیز کی گئی یہود و نسارا اور دیر انہیں انبیاء رہی مسترات شام کے بارے میں پتا نہیں کتنے کتنے جھوٹے واقعات اور کہانیاں کر رکھی تھی قرآن نے آ کر کے سب سوشل کا حکم دیا اے نبی آپ سچ سچے واقعات قرآن کی روشنی بتلا دیں تاکہ صحیح ہی واقعہ لوگوں کو معلوم پڑے جھوٹے واقعات ختم ہو جائیں تیسری بڑی چیز تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے وہ مت آنے والے ایمان والوں کی عبرت اور نصیحت کا سرمایہ ان کے پاس موجود رہے جب بھی کوئی دکھ پریشانی آئی سابقہ انبیاء رحم السلام خان اور ایمان والے ساتھیوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہیں ان بشارتوں کو سن کر کے دین پر ڈٹے اور قائم رہتے ہیں قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کے جو واقعات ان تینوں مقاصد کے تحت بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک بڑا عبرت ناک واقعہ اللہ کے نبی ایوب علیہ سلاط وسلام کا ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے رب العالمین نے لیکن دو مقام ایسے ہیں جہاں ان کے واقعے کی قدر تفصیل بیان کی ہے ایک تو صورت انبیاء ہے اور دوسرا مقام سور ہے ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالی نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا ہے رب العالمین نے ارشاد نمایا وہ ایوب اجنادا رب مسن به من ضر رب ارشاد ربه الضر العالمی اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اے ہمارے نبی اور قیامت تک آنے والے ایمان رکھنے ایمان والو تم ہمارے نبی ایوب کا قصہ یاد کرو ود پور اتنا دور اب وہاں کیا ہے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا انی مسنی ان دروازی اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں اس کے علاوہ کچھ انہوں نے نہ کہا دعا مانگی رب العالمین نے فرمایا لہو سپنا دینا وہ دکھ والی رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے مصیبت دعا کو قبول کیا انہوں نے دعا مانگی اور انی بھی انی مست انتار ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا سن لیا اور ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیا اور جو کچھ ان کا نقصان اور خسارہ ہوا تھا اس کا دبر ہم نے انہیں دے دیا احادیث میں اور روایات میں اس کے ان کے اوپر جو واقعات گزرے اور جو حادثہ اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال اور دولت سے نوازا غلام بیوی بچے مویشیاں زمینداری دنیا کی ہر قسم کی دولت سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو نوازا ایک عرصے تک خوشحالی کی زندگی گزارتے رہے پھر اس کے بعد آپ ہدا جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا قانون ہے وہ فتنا کم لوگ ہم تمہیں خیر سے بھی آدماتے ہیں اور شر سے بھی آدماتے ہیں وہ ہم نے لوگوں کو آدمایا ہے خوشحالی کے ذریعے اور بدحالی دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر کے آدماتا ہے اولاد کو سے نواز کے ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو چھین لیتا ہے اور ہر اعتبار سے محروم کر کے انسان کو آدماتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتوں سے نوازا دنیا کی ہر دولت ہر قسم کا مال ہر قسم کی خوشحالی کی خوشحالی عطا کیا ایک عرصے تک زندگی گزارتے رہے آدمہ اس کا دور تھا دے کر کی نواز کر کی مال اولاد زمینداری تجارت کاروبار مویشی جانور ہر قسم کی نعمت سے نماز کر کے ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ایوب علیہ السلام کو شکر گزار پایا کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کیا ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ جب خوشحالی مال دولت صحت و تندرستی سے نوازتا ہے تجارت اور کاروبار دیتا ہے تو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ بندہ میرا سراط مستقیم پر رہتا ہے میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور مومن کی یہی بڑی آدمائش کا وقت ہوتا ہے سورہ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہیں حضرت سلیمان ہر نے جب رشاد ہمایا ار کم آتی کون تم میں ایسا ہے جو ملک سبا کا تخت ان کے آنے کے پہلے پہلے ہمارے پاس حاضر کر دے ایک ان سے شخص نے کہا آپ کے ہاں اٹھنے کے پہلے پہلے لمحے بھر میں ہم وہ تخت لا کر کے حاضر کر دیتے ہیں مستقر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لمحے بھر میں یمن سے ملک سبا کا تخت ہمارے دربار میں حاضر ہوا ہے بہت بوری طور پر کہا ہاں من فضل ربی لی اب لو اشکرو یہ میرے رب کا فضر ہے میرا رب یہ فض ادا کر کے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں مومن کو جب اللہ تعالیٰ نوازے بال صحت تندرستی سے تو رحمت سمجھے اللہ کا فضل سمجھے لیکن اس کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے ذریعے آزما رہا ہے یہ امتحان ہوتا ہے بندے کا ایک عرصے تک اللہ اللہ نے علیہ السلام کو آزمایا اور اس میں کامیابی عطا ہوئی اب آزمائش کا دوسرا دور اللہ نے شروع کیا جس کو شر کی آزمائش کہا جاتا ہے اب اللہ رب العالمی نے ایک ایک کر کے ساری خوشحالی کو چھین لیا جتنی زمینداری تھی ختم ہو گئی اللہ نے اتنا سخت آزمایا اولاد ساری مر گئی مویشی سارے ختم ہو گئے درہم اور دینار سونے اور چاندی جو تھا سب ختم ہو گئے اس پورے کائنات میں انسانوں میں سوائے ایک بیوی کے ان کے ساتھ کوئی نہ رہ گیا فت آپ نے ساتھ رمایا فرا فتح قریب والبعید سارے رشتے ناطے دوست احباب کے جو تھے سبوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے قطع تعلقی کر لیا اور اس قدر ناراض ہوئے اس قدر اللہ انہوں نے سونا کہ خود تو نہ دے بلکہ ایوب علیہ السلام بیماری میں جب مبتلا ہوئے تو ان کی چار پائی کو اٹھا کر کے وہ لے جا کر کے شہر کے باہر جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے ہے وہاں چار پائی رکھ کر کے واپس آ گئے ایک بیوی بی کے علاوہ کوئی ان کا ساتھ نہ رہا یہ تو تھی دنیا بھی مال چھین لیا اولاد ختم ہو گئی تجارت ختم ہو گئی سارے مویشی جانور میں سرابود ہو گئے دوست احباب سب کے سب ترک کر دیے اور جسمانی طور پر اللہ نے آیا حدیث کے اندر آتا ہے ان کے جسم کا کوئی خود ایسا نہیں جس میں پوش کی بیماری نہ لگ گئی ہو یہاں تک کہ پورے جسم کے اندر سوائے زبان اور دل کے کوئی چیز صحیح سالم نہ رہ گئی دنیا کے سارے سارے طبیب سارے ایسا کی لاجواب ہو گئے اور کوئی علاج کرنے کے لیے تیار نہیں اب آپ ذرا بتائیں جس انسان کے جسم کے گوشت تو کٹ کٹ کر کے بیماری سے چپک کر کے گر رہے ہوں سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے کوئی چیز جسم میں باقی نہیں لیکن اللہ نے زبان محفوظ رکھا اور دل محفوظ رکھا اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ تمد اناما اللہ اے اللہ آپ نے آج پہلے ہم کو بہت ہی زیادہ مال سے بہت ہی زیادہ دولت سے بہت ہی زیادہ اولاد سے اللہ روزہ رفیع لیکن یہ دنیا کی ساری دولت اور ساری نعمتوں کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو گئی لیکن رب العالمین آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آپ کی ناشکری نہیں کیا ہم نے کبھی اس مال و دولت میں اپنا کمال نہ سمجھا ہم نے آپ کا فضل سمجھا تھا ہم آپ کی شکر گزاری کرتے رہے اور اے اللہ اب آپ نے ہم سے سب چھین لیا آپ نے مال چھینا اور چھینی چھینی چھینے ہمیں دنیا میں ہر کے اعتبار سے محروم کر کے آپ نے رکھا اور پورے جسم میں بیماری ہے سوائے زبان اور دل کے کوئی چیز ہمارا محفوظ نہیں اے اللہ اس پر بھی ہم آپ کا پہلے سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اور کیوں کرتی ہی اللہ اکبر اے اللہ جب آپ نے ہمیں دنیا کی ہر قسم کی کا مال ہر قسم کی دولت اور ہر قسم کے فضل و کرم سے نوازا تھا تو کبھی دنیا داری میں مجبور ہو کر کے آپ کے ذکر میں ہی ہو جاتی ہے اللہ سب کچھ آپ نے چھین لیا زبان اور دل لیا ہے اور چوبیس گھنٹے صرف تیرے ذکر میں ہم رہتے ہیں یہ میرے بھائی آدمائے فتنا نبی علیہ سراط اسلام نے ساتھ نمایا اللہ رب العالمین نے کم سے کم پورے اٹھارہ سال حضرت ایوب علیہ السلام کو اس طرح سے بیماری میں رکھا امام ابن حبان اپنے صحیح میں امام ابو جانا اپنی مسرت میں امام حاکم اپنی مسرت میں تبرانی اپنے موسم میں بس صحیح نبی علیہ السلام سے حضرت انس مالک رضی اللہ تاران ہو کے حدیث سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام سامنے ساتھ نمایا اٹھارہ سال اس طرح سے خطرناک بیماری میں تنہائی کی زندگی شہر کے باہر قوم کے لوگ سوچتے ہیں اگر یہ ہمارے شہر میں رہا تو ممکن ہے کہ اس کی بیماری سب کو رکھ جائے اس لیے سب لوگوں نے چار پائی اٹھائی اور لے جا کر کے پھینک دیا وہاں ایک عورت بوڑھی بیچاری ایک بیوی کے علاوہ کوئی ساتھ نہ رہا آپ نے ساتھ نہ فرمایا اٹھارہ سال تک یہ اس طرح سے بیماری مبتلا رہے یہاں تک کہ ٹھیک اٹھارہ سال کے بعد اس اسنے میں آپ نے ساتھ فرمایا دو بھائی تھے وہ صبح شام یہ ہفتے میں دو ایک مرتبہ تھے چار بھائی وہاں رہتی اور وہ دونوں بھائی یہاں کھڑے ہو کر کے پوچھ لیتے بھائی جان خریدتے ہیں کیا حال ہے حضرت ایوب علیہ کا سوچتا الحمد کہتے اور وہیں دور ہی سے دونوں بھائی واپس چلے جاتے تب کبھی جا کر کے حوصلہ افزائی نہ کیا قریب نہ کھڑے ہوئے کبھی اپنی بھابھی کے بارے میں نہ پوچھا کہ اس جنگل میں اکیلے کیسے تو زندگی گزارتی ہے نے ساتھ ہمارا اٹھارہ سال یہ سلسلہ جاری رہا ایک دن دونوں بھائی آ رہے تھے ایک بھائی کہتا ہے یا آخی میرے بھائی لقد اجنب ایوب و معلوم یہ پڑتا ہے ایوب نے کوئی بہت ہے اس نے کہا کیوں کہا دیکھتے نہیں اٹھارہ سال ہو گئے دنیا کے سارے مریضوں کو اللہ نے رحم کیا اور شفا دے دیا لیکن ایوب کو آج تک شفا نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوس ایوب نے کوئی اتنا بڑا گنا کیا ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی سزا پوری نہیں ہوئی اسی لیے آج تک ایوب کو اللہ نے شفا نہ دیا حیران دونوں نے ایک نے کہا دوسرے نے سنا نبی علیہ السلام میں ساتھ رماتے ہیں جب دونوں آئے تو دوسرا بھائی جس نے کہا تھا کہ مان پڑتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا نہیں دیا ذرا ادھر ادھر ہوا تو دوسرا آگے بڑھا کہا ائو میرے بھائی آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے کہا کیا ہوا کہا نہیں شاید تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہا نہیں کیا ہوا کہا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سدا اللہ دے رہا ہے ابھی تک سدا مکمل نہیں ہوئی حضرت ایوب رو پڑے اور کہا اللہ میرے متعلق اتنی بدگونا کہا میرے بھائی مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کیا گناہ کیا جب رب نے دیا تو رب کا شکر ادا کیا اور جب نے ادب نے آزمایا تو پہلے سے زیادہ شکر بھی کیا شکر کے ساتھ صبر بھی میں نے کیا میں نے تو کبھی کوئی ایسا جرم نہیں کیا بس ایک غلطی ہمیں یاد آتی ہے شاید اگر کوئی گناہ میں نے کیا تو یہ کیا کہا کیا ہوا کہا کہ بات اصل ہے محلے میں فلا جگہ دو بھائی تھے دو پڑوسی وہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے تھے اور جھوٹھی قسمیں کھاتے تھے میں ان کو سمجھاتا تھا لیکن میری بات نہ مانی اور وہ دونوں آپس میں گالی گلوس جھوٹھی قسمیں کھاتے تو میں سوچتا لوٹ کے آتا اپنے گھر میں کہتا اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جھوٹھی قسمیں کھاتے ہیں دونوں تو سچے نہیں ہوگے دونوں سے ہی کوئی سچا ہوگا اتنی اتنی جھوٹھی کتنی اتنا اللہ تیرا نام لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ان سے ناراض ہو کر کے جھوٹے سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے اس لیے اللہ ہم نے سمجھانے کی تو کوشش کیا لیکن اللہ میں ان کی طرف سے اتنا کفارا ادا کر دیتا ہوں تاکہ جہنم کے تاکہ ان کو گناہوں پر اللہ پکڑے نہیں آپ اللہ ان کو معاف کر دے کہاں بس ان گنہ کی طرف سے میں نے صدقہ کر کے کفارا ادا کیا تھا اس کے علاوہ تو میں نے کوئی چیز نہیں کیا بہرحال یہ بات حضرت ایوب کو بہت زیادہ لگ گئی اس موقع پر دعا مانگی انی ارحم بعد میں درتا آیا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی ایک دن اس نے کہا حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں اتنے دن سے بیمار ہیں اس قدر ہم تنگی میں ہیں اتنی پریشانی میں ہیں آنکھیں اولاد کو دیکھنے کے لیے لیے ترس رہی ہیں آنکھیں آپ کی صحت کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں ہم تو چاروں طرف سے پریشان ہو گئے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اتنی آزمائش کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہیں دے گا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہا اللہ کے بندی ستر سال سے تو میری میری سعودیت میں ستر سال تک اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشحال بنایا ہے اور آزمائش تو صرف اٹھارہ سال کی ہے کم سے کم ستر سال کی آزمائش ہو اس کے بعد کم سے کم دعا کریں اللہ برابر سرابر ہو گیا اتنی جلدی تو سنگا نہیں کر اللہ تعالیٰ مہربان ہے ربی انی بسنی ضرور انی بسنی ضرور وانتار ہم الراحمین دعا مانگی اور اللہ رب العالمین ان کے دعا کو قبول کیا الہ العالمین ہم سب کو صبر اور شکر تک کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام علی اما بعد رب العالمین نے تو اتنا ان کا قصہ نقل کیا بس دعا کیا مانگی بڑی پیاری دعا ہے اہل علم کہتے ہیں انسان کو چاہیے ہمیشہ اس دعا کو مانگتا رہے رب انی مستنی درو وہ انت ارحم الراحمین یہ نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہی دعا ہے اور اہل کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے اگر یوسب رہے سلام جیسی بھی مصیبت اور بھلا قیامت آمد تک کسی مسلمان پر آئے اور یوسف ایوب جیسی بیماری اور آزمائش کی آمد اگر اگر کسی مسلمان پر آئی اور وہی دعا مانگا جو ایوب نے مانگی ہے تو اللہ نے اسی لیے بیان کیا ہے جیسے ایوب کو اللہ نے نجات دیا قیامت تک آنے والے مسلمان کو بھی ایسے ہی نجات دے گا لیکن ضرورت ہے ربی اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا آج بھی کرنا رب کے سامنے رونا اپنے کو مشکل بنا کر کے رب کے رحمت سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے رب کی طرف رجوع کرنا بہرحال اللہ نے کتنا بیان فرمایا ہست جب ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا شفنا باد ہے منظر اور جتنی تکلیفیں تھیں سب میں نے دور کر دیا یہ سورہ انبیاء ہے لیکن سورہ سواد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد رمایا ہم نے کہا اے ایوب اور کد بجلی کا اے ایوب جہاں تم بیٹھے ہو اور خود بیریجی کا یہی اپنے ایڑی کو زمین پر پٹک دو اٹھارہ سالہ مریض جس کے جسم میں سارے آدھا بیمار ہیں سڑے ہوئے ہیں کچ کچ کر کے ٹپٹ ٹپٹ کے گر رہے ہیں صرف زبان اور دل جو ہے محفوظ ہے کتنی طاقت رہی ہوگی دوستو حضرت ایوب کو حکم ہوا اور کچھ بھی لکھا ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر کو مارا فوراً وہاں سے چشمہ ابل پڑا یہ ہے ارحم الراحمین کی برکت رب انی مستنی در ہو وان تار الراحمین علاج کے لیے نہ امریکہ جانا پڑا نہ لندن جانا پڑا نہ ہندوستان اور پاکستان جانا پڑا نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی رب العالمین اگر مہربان ہو جائے تو پھر کائنات میں کسی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ جاتی ہے رب انی وانت ارحم الراحمین رب العالمین کا حکم ہوا اپنے پیر کو مارا اور جب زمین سے چشمہ ابل پڑا اللہ نے فرمایا یہ پانی تین کاچے پانی کے تین فائدے ہیں نمبر ایک ہرام و اس سے پہلے نہاؤ اگر تم نے نہا لیا تو جسم کے سارے آدھا جو بیماری سے خراب ہوئے ہیں یہی بیٹھے ہی بیٹھے تمہارے پہلے سے بھی اچھے درست ہو جائیں گے نہاؤ اس سے پہلے اسے غسل کر لو نمبر دو بار دون یہ بڑا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے بہت کامیاب پانی ہے نمبر تین وہ شراب اس کو آپ پی لیں نہا لیے جسم کے ظاہری آرا سارے جسم کا ظاہری حصہ سارے چمڑے اور جسم کے سارے آلہ تمہارے پہلے کی طرح درست اور اچھے ہو گئے اس سے بھی بہتر تمہارے بن گئے اور تم نے پی لیا ساری ٹھنڈک دل میں پہنچی اور تم نے پی لیا تو دل کے سارے جراثیم اندر کی ساری بیماریاں زندگی بھر کے لیے اللہ نے ختم کر دیا ہارا رب تسر مار دوں شراب حضرت یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لیکن ہوا کیسے نبی علیہ السلام تفصیل بیان کرتے ہیں جو حدیث میں نے بتائی تھی ابن حکمان کے حوالے سے باہر رہتے تھے حاجت کے لیے بیوی بیچاری اکیلے اٹھاتی کسی بھی صورت لے جا کر کے ذرا دور رکھ دیتی اور چونکہ حیا کا زمانہ تھا بے شرموں کا زمانہ نہیں تھا والے تھے سمجھئے نا وہ لے جا کر کے دور بیٹھا تھی اور بیوی بیچاری آ کر کے کنارے کھڑی ہو جاتی تھی اللہ اکبر انتظار کر رہی ہے سر جب کدا حاجت سے فارغ ہوتے تو آواز لگاتی بیوی آتی ہے صفائی ستھرائی کرانے کے بعد لے کر کے پھر آتی جو بہت بستر لوگوں نے چار پائی پھینک دیا تھا اسی چارپائی کو اس کو ان کو لٹا کر کے اللہ کر کے رکھ دیجیے ہاں چپ گئی بیٹھانے کے لیے تو آج حضرت ایوب آواز نہیں لگاتی کافی دیر ہو گئی بیوی بی پریشان ہے نگاہوں سے اوجل بیٹھا کر کے آئی تھی کہیں ایسا تو نہیں اتنی دیر ہو گئی اتنی دیر تو کبھی نہیں کدائے حالت میں لگاتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں بھیڑیا آیا لے کر کے چلا گیا اور ادھر بچا کو کیا پتا حضرت ایوب نے نہا دیا پی لیا جو کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں آیا کیونکہ کپڑے ختم ہو چکے تھے اللہ نے اسی وقت زمین میں پانی دکھنا نہایا غسل کیا اور اپنے جنت سے جوڑا بھی اتار دیا پہن کر کے جاؤ جب پہن کر کے نکلے اب بی بی بیچاری سامنے دور انتظار کر رہی تھی وہاں سے آنے لگے تو بی بی بیچاری دوسری مارے شرم کے ہٹتی ہے یہ اجنبی شخص کہاں آ رہا ہے کہتی یا عبد اللہ اللہ کے بندے ذرا بتا آبا نبی اللہ داؤد یہاں جہاں جدھر تو آ رہا ہے وہاں ہم نے اللہ کے نبی داؤد کو کوئی حاجت کے لیے بیٹھایا تھا معلوم پڑا بھیڑیا کا لے گیا آج اتنی دیر ہو گئی نہ آواز لگائے نہ نظر آئے لیکن ایک بات ہے تجھے دیکھ کر کے دل کو تھوڑی تھوڑی تھوڑا خوشی محسوس بھی ہمارے شوہر نبی اللہ حضرت ایوب جب صحت مند تھے تو بالکل تمہارے ہی جیسے ان کا چہرہ لگتا تھا آج اللہ کا شکر ہے شوہر کے شکل کا کوئی آدمی تو نظر آیا ذرا بتا میرے شوہر ایوب علیہ السلام کہیں ہے وہاں کہ بھیڑیا ان کو گھسیٹ لے گیا کہنے لگے اللہ کے بندی میں ایوب ہوں کہا کیا ہوا پورا قصہ انہوں نے بیان کیا بہرحال میاں بیوی روانہ ہو گئے رب العالمین نے بادلوں کو حکم دیا یہ میاں بیوی گھر پہنچے اور گھر میں داخل ہونے کے پہلے پہلے ان کے گھر میں دو بڑے سے برتن تھے ایک میں گندم رکھا کرتے تھے اور دوسرے میں میں جو ہے اور ساری چیزیں رکھا کرتے تھے ادھر تجوریاں تھی جس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے سکے رکھا کرتے تھے اللہ نے بادل بادل کو حکم دیا اے میاں بیوی کے پہنچنے کے پہلے پہلے اناجوں والا جو برتن ہے سونے اور چاندی سے بھر دو اور جو تجوریاں ہیں تجوریاں ہیں ان کو جو ہے ہیرے جواہرات سے بھر دو ان کے آرماریاں جو ہے کپڑوں سے بھر دو برابر انہیں محسوس نہ ہو کہ کسی اجنبی جگہ آئے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں گھر میں داخل ہوئے تو گھر کی نہ صفائی کی ضرورت ہے نہ صفائی کی ضرورت ہے نہ اس میں کوئی جانور ٹہل رہا ہے اللہ اکبر الماریاں کھولی کپڑوں سے بھری ہوئی برتن کھولے ہیرے جو اناج اور گلے سے بھرے ہوئے رب العالم تھوڑا ہی وقت گزرا ہوا تھا رب العالمی فرماتے ہیں وہ نہ ہو وہ مصر ہوں رحمت من عندنا اللہ کے بندو حضرت ایوب جیسا طریقہ اپناؤ خوشی میں شکر ادا کرو اور پریشانی میں صبر کرو اللہ اکبر اللہ نے فرمایا جب داخل ہوئے تو جتنے بیٹے جتنی اولاد مری تھی اللہ فرماتی ہے وہ آئی نہ ہو ماہو اس کا ڈبل میں نے دونوں کو دے دیا جتنا گھر ہوا تھا اس کا ڈبل ہو پر جتنے مویشی ختم تھے اس کا ڈبل اللہ نے دے دیا بھر میں اللہ نے صحت بھی دیا اور مال و دولت سے بھی نواز دیا یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کا کام ہے اگر اللہ تعالیٰ خیر میں آزمائے اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العالمین بیماری میں ہے تکلیف میں ہے کاروبار کے ختم ہو جانے میں یا اسی طرح مشاہد مشاعد اگر آزمائے تو ہمیں اللہ صبر کر صبر کرنا چاہیے پورا دین اسلام صبر و شکر پر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نیکمال کی توفیق نصیب فرمائے بڑا بڑی عبرت ایک اور ہے وہ کیا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ بات ہوئی ایوب علیہ السلام اپنی بیوی پر جس نے اتنی خدمت کی تھی بہت غصہ آ گئے بہت غصے میں آئے بڑے خفا ہوئے اب اس وقت تھپڑ مارنے کی طاقت تو تھی نہیں اور ڈنڈا بھی نہیں رکھے تھا اٹھا کر کے اس کو مارے بیچاری کو ساری دنیا نے چھوڑا وفادار بیوی نے ساتھ دیا باتوں باتوں میں بیماری میں چڑچڑا بند غصے میں آئے کہا اچھا بس اچھے ہونے کا انتظار کرو اللہ کی قسم جس دن مجھے صحت ملی اور طاقت آئی تو سب سے پہلے کس کو سو لاٹھی ماروں گا اللہ اکبر اس وفادار بیوی پر قسم کھایا سو لاٹھی اب شفا ہو گئی اب لاٹھی مارنے کی باری آئی لیکن ایک بیوی اللہ کی فرما بردار رسول کی فرما بردار شوہر کی وفادار مصیبت اور خوشی ہر آج میں شوہر کے ساتھ دینے والی عورت بیوی کی بھی اللہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمی نے فرمایا جب نظر پوری کرنے کی باری آئی اور حضرت ایوب علیہ السلام شام نے سوچا نظر پوری کرے تو لاٹھی مارے اللہ نے وقت وہی نازل کی اے ایوب خود دیا جی کا سن آپ ایسا کریں ایک مٹھی لیں ہاں، جھاڑو لیں جس میں سو سیکھے ہو اور معمولی قسم سے اسی ایک مٹھی سو سیکھوں والے جھاڑو پہ لو اور اس کو مار کر کے اپنی کفر اپنی قسم پوری کر لو اور خبردار اتنے سوچ نہیں ماننا کہ یہ وقت وفادار بیوی کو تکلیف پہنچے آخرکار لی ہے اور اس طرح سے مار کر کے اپنی نظر پوری کر لی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ خود بھی ابھی کا در سن بھی بڑا تہنس خبردار پھر اللہ نے فرمایا آخر میں دوستو اتنا سارا کمال ہم نے ایوب کے ساتھ اسی لیے کیا کہ ہم نے یوس ایوب میں دو بڑی زبردست خوبیاں پائی نمبر ایک انا وجد نہ ہو سوابرا ہم نے صبر کرنے والا پایا نمبر دو نعم اب تو اواب اواب تھا اور صابر تھا کیسے بھی حالات آئے دین کا دامن نہ چھوڑا اواب تھا ہر خوشی گمی میں ہمارے ہی طرف رجوع کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اس پر عمل کی تو خیگر سی فرمائے ہم نے ہر انسان کو صبر اور شکر دونوں عطا کر دے اللہ رحمتوں سے نوازے تو شکر کی توفیق دیں اگر مصیبتیں اور بلائیں آئیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس پر ہمیں صبر کی توفیق دیں الحمد صابر بنا شاکر بنا ہمیں اواہ بنا اواہ بنا ہمیں منیب بنا العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلیا کا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے العالمین جو کبر و شرک میں ہیں ان کو موہد و متب سنت بنا دے جو بھولے اور بھٹکی ہیں انہیں دین کے قریب کر دے العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ آ کے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے رب العالمین العالمین وہاں کے حکام شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نیک مال کے توفیق نصیب فرما صحت اور آفیت تصیف فرما ہر غلط کام سے ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت امر امان نصیب فرما ہر برا ان کی حفاظت فرما الحالی ان سے وہی کام ہے جو ملت اور امت قوم اور وطن کے لیے اور امت مسلمہ کے کے لیے فلاح ہو فائدہ اور نفع بخش ہو ان کے ہاتھوں کو ہر ایسے کام سے روک لے جس میں امت کا ملت کا قوم کا نقصان ہو ہی دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں امن و امان نصیب فرما جہاں مسلم جتنے مسلم ممالک ہیں اللہ انہیں امن و امان کا گہوارہ بنا دے ایک کر دے متفق کر دے متحد کر دے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ہر بلاؤں آفتوں سے انہیں بچا دے اللہ پھر والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيطاء بالقربة وينهى عن الفهشاء والمنكر والبكر يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى أكبر